وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله السميع لليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة ومن يوق شفح نفسه فأولئك هم المفلحون محترم سامعین بزرگان دین نوجوان ساتھیوں یہ سورت الحشر کی آیت نمبر نو ہے جو میں نے پڑھی ہے اس آیت میں اللہ رب العالمین نے اسلامی ایک اخلاق ہاں، ایثار اور قربانی اس کی بڑی فضیلت اور اہمیت بیان کی ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ساتھ فرماتے ہیں اے لوگوں ان نماب بو اس سو لے او نما اکار اخلاق اے لوگوں ہمیں دنیا میں اللہ تعالی نے صرف اس لیے بھیجا ہے کہ اخلاق حسنا کو دنیا میں عام کر دیا جائے نبی علیہ الصلاق شام کے شک کے اہم مقاصد اور بڑے مقاصد میں سے ایک مقصد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث میں یہ قرار دیا کہ دنیا سے بد اخلاقی کا خاتمہ ہو اور اخلاق حسنا عام ہو جائے اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا مقصد بے بیان کیا اور لوگوں میں اخلاق پیدا کرنے کے لیے بڑی رغبت اور فضیلت فضیلت دلائی ہے فضیلت بیان کی ہے یہاں تک کہ بہت ساری احادیث میں ایک حدیث یہ ہے کہ نبی علیہ شاط رحمت اے لوگو ان رجولا ان صاحب الخل کے لیا لیب لوگو دراجتی شوام والقوام بل او کما کالا رہس نام آپ نے فرمایا اے لوگوں اپنے اخلاق کو خوب اچھا بناؤ چونکہ ایک مسلمان اگر اپنے اخلاق کو اچھا بنا لیتا ہے تو ایک مسلمان اپنے اچھے اخلاق کی برکت سے دن بھر کھاتا پیتا ہے اور رات بھر سوتا ہے لیکن اپنے اچھے اخلاق کی برکت سے دن بھر روزہ رکھنے والے اور رات بھر تحجد کی نماز پڑھنے والے کا مقام و مرتبہ اللہ تعالیٰ کیا حاصل کر لیتا ہے یہ بڑا اونچا مقام و مرتبہ ہے اللہ رب العالمین نے اپنے نبی کی اخلاق حسنا کا تذکرہ کرتے ہوئے فرمایا وہ ان نقل خلوقین اے ہمارے نبی آپ اخلاق حسنا کے اعلیٰ مقام اور درجے پر فائد ہیں اللہ تعالی ہم سب کے اندر اخلاق حسنا پیدا کر دیں میرے بھائیوں انہی اخلاق حسنا میں سے ایک بڑا اخلاق اچھا اخلاق یہ ہے کہ ہمارے اندر اپنے بھائیوں کے لیے ایثار قربانی کا جذبہ ہو نبی اشار کرنے کا ایک دوسرے کے کام آنے کا ایک دوسرے کی حاجت و ضرورت کا خیال رکھنے کا ایک دوسرے کی پریشانی میں ہاتھ بتانے کا ہمارے اندر جذبہ ہو نبی علیہ سلاط و قرآن پاک میں ایسار کے متعلق بہت ساری آیات ہیں جن میں سے ایک آیت میں نے تلاوت کیا ہے اور نبی علیہ سلاط و اسلام کا معاملہ ذرا دیکھو اللہ تعالیٰ بنوا رہے ہیں یہ ہمارے نبی آپ کے صحابہ جو ہیں آپ کے امتیوں میں ایسے لوگ ہیں وہ اسے رو نالا ان خوشان وہ گرچے اپنی کتنی بھی محتاجگی ہو لیکن اپنی حاجت پر اپنے بھائیوں کی حاجت کو مقدم کیا کرتے ہیں وہ میو کشو حرف سی اور جس نے ایشار اور قربانی دے کر کے اپنے نفس کو کنجوسی بخیلی ہرس تما سے پاک کر لی رب نے فرمایا یہی فلاح پانے والے لوگ ہیں نبی علیہ السلام کے سیرت کا ذرا مطالعہ کریں اور آپ کے اشار اور قربانی کے معاملات پر آپ نگاہ ڈالیں تب پتا چلے گا کہ ساری زندگی نبی علیہ السلام کے اشار کی تھی آپ نے ایسار سے کام لیا آپ نے غیروں کے لیے اپنے جان مال سب کو دوسروں کی تکلیف دور کرنے میں آپ نے اپنا جان مال سب قربان کر دیا ام المومنین عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جن کے متعلق سب کا اتفاق ہے کہ نبی علیہ شراب شام کی سیرت نبی علیہ شراب شام کی صورت آپ کے گفتار اور کردار کا سب سے بڑا علم اگر کوئی رکھتا تھا سب سے بڑا عالم اگر اگر کوئی تھا تو ام المومنین عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں آپ حضرات نے برابر سنا ہوگا کہ نبی حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حد تو یہ ہے کہ ایک مرتبہ امام مقبول رحمت اللہ علیہ بیان کرتے ہیں کہ ہم لوگ نبی علیہ السلام شام کے نبی ہم لوگ ام المومنین عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس حدیث پڑھنے کے لیے آتے تو ایک پردہ کھینچ دیا کرتی تھی پردے کے آر میں بیٹھ کر کے نبی علیہ السلام کی حدیث سناتی جاتی تھی اور ہم لوگ پردے کے پیچھے بیٹھ کر کے نبی السلام کی حدیث سنتے تھے یاد کرتے تھے نوٹ کرتے تھے لیکن امام مقبول رحمت اللہ علیہ کہتے ہیں حدیثیں بیان کرتے کرتے اچانک ام المومین عائشہ رضی اللہ تعالیٰ کی آنکھیں اشکبار ہو جاتی اور سسکنے اور رونے کی آواز باہر تک آ جاتی ہمارے قریب تک اب حد کال رسول وسلم کے بجائے کال رسول وسلم کے بجائے اب ام المومنین عائشہ رضی اللہ تعالیٰ کی رونے کی آواز آتی ہم لوگ پوچھتے پوچھتے کہ امی جان آپ حدیث پڑھاتے ہوئے کیوں رونے لگتی ہیں کہتی ہیں کہ بات اصل ہے حدیث پڑھاتی رہتی ہوں جب کہیں نبی رہے شام کے حیات اور زندگی اور تنگ دستی اور پریشانیاں جو آپ کو اٹھانا پڑتا تھا ان کا تذکرہ آتا ہے تو مجھے رونا آ جاتا ہے کیوں کہتی ہیں اللہ کی قسم ساری زندگی گزر گئی رزق کی اس قدر تنگی ہمارے گھر میں تھی آج تک مجھے ایک خواہش رہ گئی کہ زندگی دس سال میں نے آپ کے ساتھ زندگی گزاری لیکن دو وقت کی روٹی پکا کر کے گرم گرم اپنے اللہ کے نبی کو میں کھلا نہیں سکی تھی دو دو مہینے ساری زندگی ہماری گزر گئی اگر صبح ہم نے روٹی پکا دی تو اب دوپہر اور شام کو کھجور پہ گزارا کرنا پڑتا تھا یا ہم نے دوپہر کو روٹی پکا کے کھلا دیا تو پھر چوبیس گھنٹے میں دوبارہ ہمارے پاس آٹا میسر نہیں ہوتا کہ میں آٹے کی روٹی پکا کر کے گرم گرم نبی کو کھلا دوں لیکن نبی علیہ السلام کے دنیا سے جانے کے بعد آج ہمارے پاس اتنے آٹے کی اور اتنے روٹی روٹی کی ایسا انتظام ہو گیا کہ تینوں وقت اگر روٹی بنائے تو ہم کھا لیتی ہیں جب میرے سامنے کھانا آتا ہے بادی لا کے کے روٹی پکا رکھتی ہے تو نبی علیہ السلام کا زمانہ آتا ہے مجھے رونا آ جاتا ہے کہ کاش اتنے آتے اگر یا اس قسم کا رزق ہمیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ملا ہوتا تو میں دونوں وقت آپ کو روٹی پکا کر کے کھلا دی ہوتی لیکن تمنا رہ گئی کبھی تمنا زندگی میں پوری نہ ہو پائی یہ کیوں یاد رکھو اس کی وجہ کیا تھی اس کی وجہ تھی ایسار اس کا سبب تھا ایسار رزق کی کمی الحمدللہ اللہ نے آپ کو نہیں رکھا تھا لیکن ام المومنین عائشہ رضی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اے دنیا کے لوگوں سن لو ہم اللہ کے نبی فقیر نہیں تھے اللہ کے نبی محتاج نہیں تھے لو سینا نسب اور شبینا اگر ہم دو تینوں وقت کی روٹی پیٹ بھر کر کے نبی علیہ السلام کے زمانے میں کھانا چاہتی تو میں کھاتی اور نبی علیہ السلام کو کھلاتی اللہ تعالیٰ اپنے نبی کو اتنا رزق اتنا کھانا دے دیتا تھا کہ تینوں وقت نب سے لیکن وجہ یہ تھی ہمیں تین وقت کی روٹی نصیب نہ ہوگی یہ وجہ یہ نہیں تھی کہ نبی فقیر تھے وجہ اصل میں یہ تھی کہ جتنا کچھ آتا تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے بھوک کو برداشت کر کے اپنے گھر والوں کو بھوکا رکھ کر کے غیر لوگ جو بھوکے رہتے تھے سب ان کو کھلا دیا کرتے تھے یہ اصل میں نبی احساس شام کے زمانے نبی احساس شام کے ایشار کا معاملہ تھا کوئی غربت کوئی پریشانی نہیں تھی آپ کو ہاتھ پھیلانے کی ضرورت نہیں تھی رب نے جتنا دیا تھوڑا سا رکھا باقی مدینے طیبہ کے بھوکے پریشان لوگوں کو بھوک کو اللہ کے نبی اپنے بھوک پر ترجیح دے کر کے لگیروں کو آسودا کر دیتے اور پیٹ پر پتھر باندھ کر کے خود سو جایا کرتے تھے دنیا میں کوئی انسان نبی علامہ شام کا ایشان اس کا کوئی مقابلہ نہیں کر سکتا امام احمد بن حمبر رحمت اللہ علیہ اپنی مسرت کے اندر نقل کرتے ہیں کہ ایک دن علی نبی طالب علی اللہ تعالیٰ کہتے میں پہنچا میں نے کہا یا رسول اللہ آپ کی بیٹی فاطمہ میری بیوی ہے اس کو یہ تکلیف ہے اس کو یہ پریشانی ہے میں آپ کا بھائی ہوں پھر اس کے بعد میں آپ کا داماد بنا ہمارے بہت سارے حقوق آپ پر پڑتے ہیں آپ کی بیٹی کی پریشانی آپ کے داماد کی پریشانی بہت کچھ ہے تو اللہ رسول نے ہمیں یہ دے دیں ہمیں وہ دے دیں ہمیں فلاں فلاں چیز دے دیں اللہ کے نبی تو السلام نے فرمایا یا علی او اے فاطمہ تم دونوں اچھی طرح سے یاد رکھنا لا او ادو ہاں صحاف تو آر فرمایا علی او فاطمہ اگر ہم چاہیں تو تم دونوں کو بہت کچھ دے دیں لیکن بات اصل یہ ہے ہم اپنے بیٹی اور داماد کو صرف کھلا کر کے اور ان کو آسودہ بنا کر کے یہ ستر کے قریب غریب جو محتاج طالب علم اصحاب صفا ہمارے ہاں بھوکے بیٹھے رہتے ہیں اب تمہارا پیٹ بھر کر کے ان بیچاروں کو بھوکھا رکھنا مجھے گوارا نہیں ہے اس لیے فاطمہ علی تم دونوں کو کھانے بھر کو مل جاتا ہے نوکر نہیں ہے خادم نہیں ہے غلام نہیں ہے تم دونوں سوار ہو اپنے سے محنت کر لو تمہیں دے کر کے یہ بھوکے رہنے والے طالب علم جس میں ابو ہریرا ہے عبداللہ بن عباس ہے عبداللہ بن مسعود ہے یہ سارے سچ کے قریب یہ بھوکے پیسے پیسے جو بیچارے بیٹھے رہتے ہیں ان کا پیش کاٹ کر کے مجھے یہ گوارا نہیں کہ میرے میں یا میری بیٹی یا میرا داماد آسودا ہو کر کے گھر میں سوئے اور میرے مسجد میں رہ کر کے یہ دین سیکھنے والے بھوکے بیچارے زمین پر سو جائیں یہ ہمیں گوارا نہیں اس لیے میں تم لوگوں کو دیتا ہوں لیکن اتنا نہیں دیتا کہ ان کا حق مار سکے اب تم لوگ بھوکے رہو یہ تو ہم برداشت کر سکتے ہیں لیکن اللہ کے دین کے سیکھنے والے مسافر جو ہے یہ کبھی بھوکھا رہے یہ مجھے گوارا نہیں ہو سکتا اللہ تعالی ہمارے اندر ایسار کا قربانی دینے کا اپنے بھائی اپنے مسلمان ساتھی اپنے بہت پریشان حال بھائیوں کے حالات پر اللہ تعالی ہمیں بھی ایسار اور قربانی کرنے کے توفیق نصیب فرمائے حضرت ابو سعید الخری رضی اللہ تعالیٰ نما نہ کس قدر نبی علیہ سراسلام نے دوستو ایسار کا قربانی کا ایک دوسرے کی ہمدردی کا ایک دوسرے کے دکھ درد میں کام آنے کا ایک دوسرے کی حاجت اور پریشانی کے خیال رکھنے کا کس قدر نبی علیہ الحراست نے اہتمام کیا صحیح مسلم کی حدیث ہے حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تاران ہو کہتے ہیں ہم لوگ نبی علیہ اسلام کے ساتھ سینکڑوں کی تعداد میں مجاہدین سفر کر رہے ہیں ابو بکر عمر ہیں بہت سارے اجلے صحابہ ہیں چلے جا رہے ہیں ہر آدمی سواری پر ہے اپنے پاس توشا رکھا ہوا ہے اتنے میں ایک ایک مسلمان مسافر اپنی اونٹنی پر سوار آیا اور آ کر کے قافلے میں شامل ہو گیا نبی علیہ راستہ نے اس کو دیکھا کہ وہ آنے والا مسافر اونٹنی پر سوار ہے اور کہیں دائیں طرف دیکھتا ہے کہیں بائیں طرف دیکھتا ہے کبھی ان پر پریشانی کی نگاہ ڈال کر کے دیکھتا ہے پریشان حال ہے وہ سوچتا ہے کہ میری پریشانی ہمیں سے کہنا نہ پڑے کسی کو ہماری حالت دیکھ کر کے کے اس دل میں پیدا ہو جائے ہمدردی پیدا ہو جائے قربانی کا جذبہ پیدا ہو جائے ہماری مدد کر دے تاکہ مجھے اپنی زبان کھول کر کے مانگنے کی نوبت نہ آئے ابو سعید الخری رضی اللہ تاران کہتے ہیں سارے صحابہ کرام اس کی پریشانی کو دیکھ رہے ہیں اور سوچے کیا وجہ ہے ایک کبھی دائیں طرف دیکھتا ہے کبھی بائیں طرف کبھی آگے کبھی پیچھے اور زبان سے کچھ نہیں کہتا نبی علیہ بھاپ لیا نیک لوگ پریشان حال لوگ اگر نیک لوگوں کی پریشانی چہرے سے پہچانی جاتی ہے مانگنے کے سر سے نہیں بلکہ اللہ نے فرمایا ان کی پیشانی بتاتی ہے کہ ہاں یہ پریشان حال ہے لیکن اس کا ایمان اس کی غیرت یہ گوارا نہیں کرتی کہ کسی کے سامنے اپنی محتاجگی کا وہ ذکر کرے نبی علیہ السلام نے دیکھ لیا اس موقع پر حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں اللہ کے رسول نے اعلان کیا اے مسلمانوں یاد رکھو من کان لہو فضل و ذاتن من کان لہو فضل و راہرتن فلیعود بہی علام راہرت لہو ومن لہو فضل و ذاتن فلیعود علام اللہ ذات لہو او کما کانا رہے اسلام اے مسلمانوں ذرا اپنے بھائی بھائیوں کا جائزہ لو اپنے مسلمان بھائیوں کی فکر کرو یاد رکھو اگر تم میں سے کسی کے پاس فاضل سواری ہے ایک سواری پر بیٹھا ہوا ہے اور سواریاں اس کے پاس موجود ہیں تو بلا وجہ سواریوں کو باز نہ رکھے اپنے ان مسلمان بھائیوں کو دے دے جن کو اللہ نے سواری سے محروم رکھا ہے آج دنیا میں کسی بھی مذہب کسی بھی قوم کسی بھی قائد اور رہنما کے تعلیمات میں یہ تعلیم نہیں ملے گی جو ہمارے نبی ساروں قربانی کی تعلیم دے رہے من کا فی آپ اپنے آگے فرمایا اے لوگوں وہ من کا نہ فضل وزاد فلیؤد اگر تم میں سے کسی انسان کے پاس توسا زیادہ ہے کھانے پینے کا سامان زیادہ ہے تو اسے چاہیے کہ جمع نہ رکھے فلیؤ علام اللہ آزاد رہو اسے چاہیے کہ اپنے ان مسلمان بھائیوں کو توسا دے دے جن کو اللہ تعالیٰ نے توشے سے محروم رکھا ہے حضرت ابو سعید الخدری رضی اللہ تعالیٰ نما کہتے ہیں اس دن نبی فراز نے اتنی چیزوں کا تذکرہ کیا اتنی چیزوں کو بیان کیا کہ ہم تمام صحابہ سوچنے پر مجبور ہو گئے شاید کہ اب ہمارے لیے یہ جائز نہیں ہے کہ بچے جو اپنے ضرورت سے فاضل چیزوں کا رکھنا ہمارا کوئی حق نہیں ہے جو چیزیں ہماری ضرورت سے فاضر ہو وہ ہمارے کسی مسلمان بھائی ہوا کرتا ہوا کرتی ہے ہمیں یاد آئی امام بخاری رحمت اللہ صحابہ کا اظہار اور ان کی سوچ ان کی فکر کیا تھی اللہ اکبر امام بخاری رحمت اللہ اپنی سے مشہور کتاب الادب المفرت کے اندر نقل کرتے ہیں کہتے ہیں کہ اے لوگوں عبداللہ بن عمر کہتے ہیں اے لوگوں میں عمر کا دیکھا عبداللہ اللہ کے رسول کا صحابی تمہیں بیان کر رہا ہوں یاد رکھو آج تم لوگ کہاں تمہارے دنوں سے ایشار قربانی ہمدردی ایک دوسرے کے ساتھ بھلائی اور خیر کرنے کا جذبہ کہاں چلا گیا اللہ کی قسم کھا کے کہتا ہوں ہم اصحاب رسول کے پاس اگر ایک دن ہم رہتا تھا صرف ایک دن ہم جیب میں ہے تو ہم لوگ سوچتے تھے ہم نے تو کھانا کھا لیا ہے ایک دن ہم جو بچا ہے اس کا مستحق ہم سے زیادہ کوئی بھوکا مسلمان بھائی ہے اللہ اکبر یہ مسلمان اللہ کے رسول نے یہ تربیت کی تھی ایک ہم صرف اگر ہمارے پاس موجود ہے اور ہم نے ناشتہ کر لیا ہے ہم نے کھانا کھا لیا ہے تو کہتے ہیں ہم رسول سمجھتے تھے کہ ایک ہم جو بچ گیا ہے اس کے مجھ سے ہم نہیں ہے ہمارا کوئی مسلمان بھائی ہے اللہ تعالیٰ ہماری یہ سوچ اور ہماری یہ فکر پیدا کر دے تاکہ امت مسلمہ آپس میں الفت و محبت قربانی کی برکت سے حاصل کر لے اور اتفاق و اتحاد ہو جائے اکور کو لہٰذا سکر اللہ من کل ہوئی گئی الحمد للہ وقفا وسلام الائیباد اماواد میرے بھائیوں ایسار قربانی پر آمادہ کرنے والی اور جذبات اور ہمت پیدا کرنے والی حوصلے کو بلند کرنے والی بہت ساری چیزیں ہیں جن کی تفصیل کا وقت میں صرف ایک چیز رب العال فرماتے ہیں وما انف تم مینشید یو لوگوں جو کچھ تم اللہ تعالیٰ کے رامومات تم کے شعین فہو والو خلف اے لوگوں یاد رکھو جو کچھ تم اللہ تعالیٰ کے راہ میں خرچ کرو گے دو گے اس کا نیک اور بہترین بدلہ اللہ تمہارے لیے آخرت میں تیار کر رکھا ہے دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی وہ خیر الرازقین اللہ بہترین رشک عطا کرنے والا ہے یہ کس ما ان ڈاکومین تمہارے پاس جو کچھ ہے سب ختم ہو جائے گا جو تم نے رب کے پاس جمع کرا رکھا ہے وہی تمہاری رقم باقی رہے گی یہی آیات ہیں جو صحابہ کرام کو اس بات پر آمادہ کیا کرتی تھی حضرت ابو سب ابو حریرا رضی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ہم لوگ میں نبی نبی السلام کے ساتھ نماز پڑھے نماز سے فارغ ہوئی عشاء کا وقت تھا تاریخی چھا گئی چاروں طرف سے اندھیرا ہے نبی علیہ السلام ہاں، بیٹھے ہیں اتنے میں ایک پریشان حال مایوس مسافر بھوکھا پیاسا باہر سے آیا ہوا کنارے نظر آیا آپ نے پوچھا تم کون ہو کہا اللہ علیہ وسلم میں بڑا میں بڑا پریشان بھوکا پیاسا آدمی ہوں اس سے اللہ رسول نے پوچھا کیا تمہارے کوئی پہچان کا ہے جہاں جا کر کے رات گزار لو اور کھانا پینے کا انتظام ہو جائے اس نے کہا یا رج رجل غریب میں پہلی مرتبہ جہاں آیا ہوں میرے پہچان کا کوئی موجود نہیں نبی علیہ پر آپ کو سامنے رکھ دیا میں فو اللہ میں رج اللہ لا کون ہے تم لوگوں میں جو اس انسان کو اپنا مہمان بنا سکے کیوں نبی علیہ السلام نے پہلے تو اپنے تمام گھروں میں بھیجا جاؤ دیکھو میرے گھر میں کچھ کھانا ہے تو لے کر کے آؤ لیکن خادم کہتا ہے اللہ کی قسم نبی علیہ السلام کے نو گھر میں گیا اور جس ام المومنین سے پوچھا کہ مہمان ہے اللہ رسول معلوم کرنا چاہتے کچھ کھانا ہے آپ کی تمام نو بیویوں نے کہا اللہ کے بولے ماں اللہ ماں میرے گھر میں پانی کے علاوہ کوئی چیز نہیں اللہ مایوس ہو گئے پھر آپ نے اعلان کیا سارے لوگ پریشان اتنے میں ایک شخص اٹھا کہا یا رسول اللہ انا میں اس کو لے کر کے جاؤں گا یہ آپ کا مہمان ہے ہمارا بھائی ہے ہم لے کر کے جائیں گے لیا اور لے کر کے اپنے گھر گیا اپنی بیوی سے کہتا ہے میں اللہ کے رسول کا مہمان لے کے آیا ہوں ارے اللہ کے رسول کا مہمان لے کے آئے گھر میں تو کھانا نہیں کہا ارے اللہ کے رسول کا مہمان ہے برکت والا ہے ذرا بتاؤ کچھ ہے کہاں کی بس اتنا ہے کہ بچے کھائیں یا مہمان کھائے ہم دونوں کے لیے تو کچھ نہیں ہے مجھے بھی بھوکا سونا ہے اور تم کو بھی سونا ہے بس چھوٹے چھوٹے بچے ہیں انہیں کے کچھ کھانا ہے اب آپ بچوں کو کھلائیں یا ہاں، شوہر بڑا پریشان بیوی بڑی نیک اور سال ہے کہ اللہ تعالیٰ سے دعا کرو ایسے ہی عورتوں سے ہم سب کے گھر آباد ہو جائیں اس نے کہا پرواہ نہیں آپ ایسا کہیں رکھیں ہم دونوں بھوکے سو جائیں گے بچوں کو ٹھپکیاں دے کر کے سلا دیں گے اور جب بچے سو جائیں گے بچوں کا کھانا مہمان کو رکھ دیں گے اور چراغ بجھانے کے بہانہ چراغ بجھا دوں گی اور تم اس طرح سے اپنے ہونٹوں کو حرکت دینا تاکہ مہمان کو پتا چلے کہ تم کھانا کھا رہے ہو بڑی اچھی رات وائف تھی بچوں کو تھپکیاں دے کر کے سلا دیا مہمان سے بات کرتے رہے بچے جب سو گئے سلا کر کے کھانا رکھا گیا بیوی بی چراغ بجھانے کے بجائے کے بہانے آئی چراغ صحیح کرنے کے بہانے آئی اور چراغ کو بجھا دیا مہمان کھا رہا ہے آسودہ ہو کر کے سویا بچے بھوکے سوئے اور دونوں میاں بیوی بی بی بی بی بی پتے پر پتھر باندھ کر کے بستر پر جا کے سو گئے صبح اذان فجر ہوئی دونوں اپنے صحابی رسول اپنے مہمان کو اٹھایا چلیے اللہ رسول کے پیچھے نماز پڑھتے ہیں فجر کی نبی ریسرا سلام پھیر کر کے مقتدیوں کی طرف جیسے آپ نے رخ کیا تو آپ نے دیکھا مہمان میزبان صحابی سامنے بیٹھے ہوئے ہیں اللہ رسول بنا میا فلطما تما تم دونوں نے اپنے مہمان کے ساتھ کیا کر ڈالا وہ گھبرا گئے انہوں نے پورے پورا قصہ بتایا اللہ سے فرمایا بیان کرو کوئی پریشانی نہیں ان ہے گھبراؤ نہیں پورا پورا صاف صاف قصہ بیان کر دو بغیر کسی کمی اور بیسی کے اللہ کی قسم تم دونوں نے اپنے مہمان کے ساتھ رات میں جو شروع کیا ہے تمہارا رب تم دونوں سے قیامت تک کے لیے راضی ہو گیا ہے بتاؤ کیا تم نے کیا ہے لکڑا رب کو کم سنی کما بے کما اللہ تمہارا رب بڑا خوش ہو گیا ہے تم دونوں نے اپنے مہمان کے ساتھ جو کیا پورا قصہ بیان کیا اللہ کے رسول ہنس پڑے اور فرمایا سن لو یہ قرآن پاک کی آئے تمہاری اور تمہاری بیوی کے ذکر میں اللہ نے نازل کر دیا ہے پھر آپ نے آیت نمبر پر پڑھ کر کے سنائی وہ جو اس سے رو نارا انت سے اللہ کے اے نبی آپ کے ایمان والے ساتھیوں میں امتیوں میں ایسے بھی لوگ ہیں کہ اپنی شدید حاجت پر اپنے مسلمان بھائیوں کی ضرورت و حاجت کو مقدم کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ہمارے اندر بھی یہ جذبہ پیدا کرتے واہ سنا ہوگا اکرما رضی اللہ تعالیٰ ہو میدان جنگ میں کہا بے صحابہ کو اللہ رسول نے اشار اور قربانی کیا تو اس قدر اشار اور قربانی کیے سنا ہوگا آپ لوگوں نے کہ میدان جنگ میں تین مسلمان پریشان ہے ایک اکرما ہے دوسرا اور ہے تیسرا ہے تینوں زخمی ہیں بدن کے سارے خون نکل چکے ہیں دشمنوں نے تیر اور تلوار اور نیتوں کے سے زخم پہنچائے ہیں چوٹنے کے لائق نہیں ہے چچا داد بھائی ایک مرد مومن سوچا ہم اپنے بھائی کرم آپ کی خبر لیں وہ دوڑے ہوئے پانی بھرے اور سوچ کر کے شاید کہیں زخمی ہو گئے تو زخم کی حالت میں پانی کی ضرورت پڑے گی پانی لے کے گئے کہتے ہیں زخمیوں کے اندر بس جان سانس آ رہی ہے اٹھنے بیٹھنے کے لائق نہیں اکرما ہمارا چکردا بھائی نظر آیا میں نے اس کو پانی پلانا چاہا اس کے بعد ایک مریض تھا اس نے کی پانی کی خواہش ظاہر کی ہمارے بھائی اکرما نے کہا اے میرے بھائی مجھ سے مجھے بھی پیاس کی ضرورت ہے لیکن مجھ سے پہلے آگے کے لیٹے ہوئے زخمی ہمارے بھائی کو پانی پلا دو اکرما کہتے ہیں اے ہم کو چھوڑ کر کے ہمارا بھائی سامنے کے دوسرے کے پاس گیا دوسرے کو جو پانی پلانا چاہا اس کے بعد تیسرا بھی پڑا ہوا تھا اس نے آواز لگائی تو دوسرے نے کہا بھائی ہم سے پہلے ہمارے مسلمان بھائی کی پیاس بجھاؤ اکرما کے دار بھائی کہتے ہیں اللہ قسم تیسرے کے پاس پہنچا تو اس کی روح قبض ہو سکی پانی نہ پلا سکا تیزی سے نہ پڑھ کہ دوسرا مسلمان ہو بھی اس کو پلاؤ کہتے ہیں وہاں پہنچا تو اس کی بھی روح قبض ہو چکی تھی اور میں نے تیزی سے بھاگنا شروع کیا کیوں پہلا شخص جس کو میں نے چھوڑا تھا وہ میرا سگے چچا کا دیکھا اکرما تھا میں بڑی تیزی کے ساتھ آیا اپنے بھائی کو پانی پلائے جس نے یہ قربانی دی تھی کہتے ہیں جب وہاں پہنچا تو میرے چچا کا بیٹا بھی جان دے چکا تھا کہتے ہیں پانی بھرا تو بھرا رہ گیا لیکن ایک دوسرے کے ساتھ اشار کرنے میں تینوں میں سے کوئی پانی پی نہ سکا اللہ تعالیٰ ہم مسلمانوں کے اندر بھی ایشار کا جذبہ پیدا کرتے ہیں ایک دوسرے کے دکھ درد کا خیال رکھنے والا ایک دوسرے کے مشکلات ہاتھ بٹانے والا بنائے صرف اپنے لیے جینا یہ ایمان کا تقاضا نہیں ہے اپنے لیے جینا اور اپنے ساتھ سب کے لیے جینا یہ اصل میں ایمان کا تقاضا ہے اللہ ہمیں نیک بنائے شارح بنائے موحد بنائے متو سنت بنائے الحر عالمین ہم میں جو بیمار ہو ان کو شفا کلی عطا فرما جو پریشان ہیں ان کی پریشانی کو دور کر دے جو مقروض ہے ان کے قرض کو ادا کرا دے ہر پریشان حال مسلمان بھائی کی پریشانیوں کو دور کر دے اللہ ہمارے اندر اخلاص کا الفت محبت کا قربانی دینے کا ایک دوسرے کے کام آنے کا جذبہ پیدا کر دے ایسا اخلاق حسن اللہ ہمیں عطا کر دے العالمین ہم جس ملک میں رہتے ہیں وہاں کے حکام اور وہاں کے عمرہ خصوصاً شیخ خلیفہ حفظ اللہ اللہ تعالیٰ ان کو نیک کام کی گھر رکھے فرما ان کو صحت و حافظ میں رکھ اللہ انہیں اور ان کے تمام ساتھیوں کو ہر غلط کام سے بچائے ہر اچھے کام کی توفیق دے اللہ ان کا وجود ہم تمام امت کے لیے خیر و برکت کا وجود بنائے اللہ ان کے دلوں میں ہم تمام پر رحم کرنے کا جذبہ پیدا کر دے اشار و قربانی کا جذبہ پیدا کر دے ہر برے کام سے اللہ تعالیٰ انہیں روک لے خصوصاً جس شہر میں ہم رہتے ہیں وہاں کے حاکم شیخ سلطان حفظ اللہ اللہ تعالیٰ ان کو صحت و آپ کے نصیب فرمائے ان سے ہر اچھا کا وہ کام لے جس میں اللہ آپ کی ہدا ہو کام اور ملت اور ملک کا فائدہ ہو اللہ ہر ایسے کام سے ان کے ہاتھ کو روک لے جو ان کے امت کے لیے ملت کے لیے قوم کے لیے ملک اور وطن کے لیے نقصان دہ ہو اور آپ کے ناراضگی کا باعث بنے اللہ مکر للمؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات عباد اللہ